آج کیسے کیسے طاقتور نوجوان ذرا جا کے ٹریننگ کرنے والوں کو دیکھو ان کے بازو لوہے کتنا مضبوط مگر یہ لوہے والے بازو کس کام کے ہے نہ اللہ کے نہ اسلام کے نہ محمد الرسول اللہ کے نہ دین کے نہ مسجد کے نہ ایمان کے کیا فائدہ ان مضبوط بازوؤں کا جاؤ کسی کراٹے کلب میں فوفا کرتے نوجوانوں کو دیکھو ایسا لگے گا ان کے جسموں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے یہ ابھی اٹھیں گے جا کر ہر بہن کو آزاد کرا لیں گے چچنیا کی بہنوں کو سر پہ دوپٹہ رکھ دیں گے کہ بہنا میں آ گیا ہوں کشمیر کی بیٹی کو جا کے بتائیں گے بہنا بیٹی میں آ گیا مگر یہ کراٹے والے شام کو بیلٹ بہن کے نکلیں گے اپنی بہن پر سیٹیاں بجائیں گے مسلمان تجھے کیا ہو گیا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں ان کلبوں میں تو نظر نہیں آتا تیری طاقت کن کے لیے استعمال ہو رہی ہے انڈیا آرمی کا ایک میجر کشمیر کے ایک اسکول میں آیا آ کے دو مسلمان بچیوں کو اٹھا کے لے گیا اور مردان والا بتاؤ ان بچیوں کا کون تھا وہ تمہاری کلمہ پڑھنے والی بہن گے انہیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے خدا کی قسم انہیں ان کے گناہوں کی نہیں میرے اور تمہارے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ ہم آج بزدل ہو چکے